موجود ہے آپ کو موقع ملے تو کھول کر دیکھ بھی سکتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سارے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کیا کریں یا الذین توبوا الى اللہ توبتا نصوحا اور یہ نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ کر لی اور بس حکم پورا ہو گیا بلکہ کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں معمول بنائیں توبہ کرنے کا کیونکہ انسان نبیوں کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ خطا تو آدمی سے ہوتی ہی ہوتی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاون وخیر الخطائین التوابون کہ تمام آدمی خطا کار ہیں بڑے گناہ کریں یا چھوٹے گناہ کریں گناہ تو ہوتے ہی ہیں ان سے اور گنہ گاروں میں خطا کاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے رہیں غلطی ہو جائے تو غلطی پر جمے نہیں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف متوجہ ہوں اور عزم اور ارادہ کریں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا من رحمت اللہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں شیطان یہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ بس اب تو تو گیا کام سے اب تو بس کرتا ہی رہے اب تو جو موقع ملا ہے بس اسے فائدہ اٹھا لے اور مرنے کے بعد تو تیری پٹائی ہونی ہونی ہے شیطان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اگر غلطی ہو گئی تو مایوس مت ہو لا تکن من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے کوئی بات نہیں مگر تم آؤ تو معافی مانگنے کے لیے تم ندامت کا اظہار تو کرو تم سچی توبہ تو کرو اللہ کے دربار میں آ کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائیں گے انََ الغفور الرحیم بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والے بے حد مہربان ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں قتل کرتے ہیں زنا کرتے ہیں بہت برے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں پھر فرمایا اللہ من آمنا و آمنا وملحن اللہ عطیم حسنات وکان اللہ غفور فر الرحیمہ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان پختہ کر لے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے یہ کمال ہے برائیوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے بڑے مہربان اس کی تو شان کریمی یہ ہے کہ اس کی رحمت اور مغفرت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کیسے بندے کو معاف کیا جائے کیسے مغفرت کی جائے مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی تھا پرانی قوموں میں اور وہ بہت گنہگار تھا اس نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں بہت پاپی ہوں گنہگار ہوں اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے ڈر ہے کہ میرا رب اگر مجھے پا گیا تو مجھے بہت عذاب دے گا اور میں اگر اس کی گرفت میں آ گیا تو بچ نہیں پاؤں گا تو اس نے اپنی نادانی میں بچوں سے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت بلکہ مجھے جلا دینا اور جب میرے بدن کی راکھ بن جائے اسے ہواؤں میں اڑا دینا دریاؤں میں بہا دینا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے میں اپنے رب کی پکڑ سے گرفت سے بچ جاؤں گا کہ راگ بن گیا ہوا بن گیا گرد و غبار بن گیا اب کون مجھے پکڑ پائے گا یہ سوچ رہا تھا وہ ڈر رہا تھا اللہ کے عذاب سے تو اس کا ہو گیا انتقال اور بچوں نے اپنے باپ کی خواہش پوری کر دی جلا دیا اس کی راکھ اڑا دی ہوا میں نام و نشان مٹ گیا اس کا لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں انہوں نے ساری ہواؤں کو پانی کو سب کو آرڈر دے دیا اس کے سارے اجزاء کر لو اکٹھے سب چیز تو اللہ کے تابع ہے اللہ سے کون بچ سکتا ہے نہ قبر میں جا کے بچ سکے نہ جلا کے بچ سکے بہت سی قوموں والے جلا دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں بھی ایسی بات کچھ رہی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ یہ جلنے ولنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا چنانچہ وہ سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے اور یہ پھر بن کے تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی کہ تو مومن تھا اس کے باوجود تو نے جلوا دیا اپنے کو یہ کیا بات ہوئی تو اس نے جواب دیا کہ الال عالمین بے شک میں مومن تھا سب ٹھیک ہے لیکن مجھے خطرہ تھا آپ کے عذاب سے اور کوئی بات نہیں تھی میرے دل میں آپ کا ڈر تھا عذاب کا ڈر تھا اور یہ ڈر جبھی پیدا ہوگا جب مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی ہی تو ڈر ہوگا ورنہ جسے شرمندگی نہیں ہوتی اسے ڈر کیا ہے وہ تو ڈھیٹ ہوتا ہے تو اس نے سچ بولا اللہ کے دربار میں کہ مجھے ڈر تھا آپ کی ذات سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جس دل میں میرا ڈر ہو ڈر موجود ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے جاؤ تمہاری مغفرت اسی بات پہ کی جاتی ہے تو جس آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا لازماً وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار پیش کرے گا مغفرت کی درخواست پیش کرے گا اور توبہ کرے گا یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارا کوئی بیٹا جس سے ہمیں بہت تعلق ہو وہ ہمارا نافرمان بن جائے خدا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ہم بہت اس کی وجہ سے فکر مند ہوں گے اور ہماری طبیعت پر اثر پڑے گا اور وہ ہم سے دور ہو جائے گا لیکن اگر وہ بیٹا جس نے نافرمانی کی بعد میں آ کر ہم سے معافی طلب کریں اور پیروں میں گر جائیں اور یہ عزم کرے کہ میں اب کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا تو یقیناً ہمارا دل پسیج جائے گا اور اس بیٹی کی محبت جو اس کے اس عمل سے پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اب پیدا ہو جائے گی اس کے لوٹ آنے کی وجہ سے تو جتنا ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس سے ہزار گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتے ہیں کیونکہ جو باپ ہے یہ بیٹے کو بنانے والا نہیں ہے یہ صرف ذریعہ ہے وجود میں آنے کا اور اللہ رب العالمین وہ ہمیں بنانے والے ہیں اور جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے قدرتی تعلق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو گناہ پر جمتا نہیں ہے بلکہ گناہ سے معافی طلب کرتا ہے اور فوراً رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں یا الذین آمنو توبو اللہ توبت نصوحا اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو سچی توبہ سچی توبہ کب ہوگی نمبر ایک شرمندگی توبہ کی شرط اول ہے دوسری شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ورنہ تو دوبارہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا یہ بھی لازم ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہ والے ماحول سے بچے گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں انسان کی طبیعت پر ماحول کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے تو نیک بن جائیں گے اور برے ماحول میں رہیں گے تو کتنے ہی پہلے سے نیک ہوں پھر بھی برے بن جائیں گے رنگ پکڑتا ہے آدمی ماحول کا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کروں اس حکم کے پیچھے بھی یہی مسلحات ہے کہ مسجد والا ماحول ہمیں میسر ہو مسجد میں فرشتے موجود ہیں ہمیں ان کی معیت مل رہی ہے اور فرشتے سو فیصد نیک ہیں تو ان کے ساتھ ہم جتنا بھی وقت گزاریں گے ہمارے اوپر نیکی کا اثر پڑے گا جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ بھی فی الجملہ نیک ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا وقت گزرے گا تو طبیعت میں نیکی کا اثر پیدا ہوگا اور اگر ہم بدکاروں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں گنہ گاروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو ہم اپنے کو بچا نہیں پائیں گے اور ایک بات اور توجہ دینے کی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے آمنے سامنے کی صحبت اور معیت یہ بھی نقصان دہ ہے سب جانتے ہیں نقصان دہ ہے لیکن آج کل انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے جو چیزیں عام ہیں اگر ہم ان میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی وہی اثر اپنے اندر رکھتا ہے جو آمنے سامنے بیٹھنے میں اثر ہے اگر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں گویا ہم ان کی مجلس میں شریک ہیں نعوذ باللہ اگر ہم بے حیائی کے پروگرام اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو گویا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو گندگی اور غلازت وہاں موجود ہے وہی ان آلات کے ذریعے سے ہم میں منتقل ہو سکتی ہے اور ہو ہو جاتی ہے بچ نہیں سکتا آدمی تو جب ہم توبہ کریں گے تو ان باتوں سے بھی بچیں گے جدید آلات ضرورت کے لیے ہیں معاشیت کے لیے نہیں ہیں اگر یہ آلات معاشیت کا ذریعہ بن جائیں تو ان پہ ہزار مرتبہ لانت ہے جو ہمارے اوقات کو ضائع کر دیں نظریات کو خراب کر دیں ذہنیت کو بدل دیں تو ان پہ ہزار مرتبہ لانت ہے یا ہمارے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم ان باتوں سے اپنے کو بچانے کی فکر نہ کریں تو یہ بہت اہم شرط ہے توبہ نسوخ کی یا اس ماحول سے ہم اپنے کو بچائیں جو ماحول ہمیں گنہگار بنا رہا ہے جس سے آنکھیں گنہ گار ہو رہی ہیں کان گنہ گار ہو رہے ہیں دل دماغ کے اندر گندگی آ رہی ہے بھر بھری جا رہی ہے اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو ہماری توبہ برقرار نہیں رہ پائے گی اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں زکوٰۃ ذمے میں ہے وہ ادا کریں نماز قضا ہو گئی ہیں وہ ادا کریں روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ ادا کریں حج ادا نہیں کیا ہے تو اس کی فکر کریں اور اگر کسی بندے کا ہمارے اوپر قرض ہے یا حق ہے اس کو حقدار تک پہنچانے کے بارے میں فکر کریں وراثت کے اندر جس کو جو حق ملتا ہے شرع اعتبار سے اس کو پہنچانے کی فکر کریں تب ہماری توبہ سچی توبہ سمجھی جائے گی اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ کی بات نہیں فرمائی بلکہ نسو سچی توبہ ہو صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو حقیقی توبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں برابر توبہ کرتے رہنا چاہیے خصوصاً ماہ مبارک میں ہم سچی توبہ کریں گے تو قبولیت کی امید زیادہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسا رب کم ایف رحن کم ہم قریب تمہارا رب تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے تم اگر توبہ کرو گے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے تمہاری سب غلطیاں مٹا دی جائیں گی نام اعمال سے وہ تو سب اللہ کے اختیار میں وَيُدْخِلَكُمْ کم جنات تجری من تحتی الانہار اور جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخلے کا بورڈنگ پاس دے دیں گے ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں بہت شاندار بہترین جگہ ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا مالا عین رات ولا اذن سمعت نہ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل پر ویسے تصورات قائم ہوئے ہیں جو اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے فرمایا کہ یہ جو بورڈنگ پاس ملے گا جنت میں داخلے کا اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت ہے میدان حشر اس دن کیا ہوگا یوم لا اللہ النبی والذین آمنوا یومن کیا بشارت آمیز جملہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی نہ تو پیغمبر کو رسوا فرمائیں گے نہ ان لوگوں کو رسوا فرمائیں گے جو پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے ہیں کوئی رسوائی نہیں ہوگی سرخ روئی نصیب ہوگی ایک ایک امتی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا کوئی رہے گا نہیں اور جنت میں سب سے بڑی تعداد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی حضور اکرم علیہ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ پوری جنت میں تہائی آبادی تمہاری ہو سلس صحابہ تو بہت خوش ہو گئے کہ نعرہ تکبیر کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جنت میں جائیں گے اس میں ایک بٹا تین امت محمدیہ بہت خوش ہوئے پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ آدھی آبادی کل امت محمدیہ کی ہو جائے جنت میں کہ جی اور بہترین بات ہے اس سے کیا اچھی بات ہو سکتی پھر آپ نے فرمایا کہ سنو اللہ تعالیٰ دو تہائی آبادی امت محمدیہ کی فرمائیں گے جنت میں دو تہائی میں پوری امت محمدیہ ہوگی اور ایک تہائی میں ساری دنیا کے مومنین ہوں گے اکثریت ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی جنت میں جانے والوں تو اللہ تعالیٰ اس دن پیغمبر علیہ السلام کو رسوا نہیں فرمائیں گے اور آپ نے جو دعا محفوظ کر رکھی ہے ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ دعا اس دن آپ استعمال فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اخیر میں سارے نبیوں سے مایوس ہو کر حضور کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع تو ہو یہاں تو پورا ڈھٹ کا ٹھٹ لگا ہوا ہے اور احوال دیگر گو ہیں کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی تو سارے انبیاء علیہ السلام معذرت فرما لیں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا مگر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں جب لوگ پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لا بالکل ٹھیک ہے میں چلتا ہوں چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے فرماتے ہیں کہ اس سجدے کی حالت میں میرے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے حمد و ثنا کے کلمات القا فرمائیں گے اسی وقت اور میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا کرتا رہوں گا ایک عرصے تک اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد ہوگا یا محمد ارفا راسک سلطوتا اشفا تشفا پیارے حبیب سر اٹھائیے مانگیے جو آپ مانگیں گے وہ عطا ہوگا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی تو آپ کی سفارش سے کارروائی آگے بڑھے گی اور پھر آپ ارشاد فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی میرے رب مجھے تو اپنی امت کی فکر ہے طویل حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک امتی بھی عذاب میں ہوگا پیغمبر علیہ السلام برابر سفارش کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ نہ ہو جائے یوم لا اللہ النبی والذین آمنوا منما ایک شاعر نے کہا ہے روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا بخشوائیں گے تمہیں محبوب داور دیکھنا اور دیکھ کر آقائے دو عالم کی آنکھوں میں نمی سرد پڑ جائے گا شعلوں کا سمندر دیکھنا ایک ایک آدمی کو جو حضور پر ایمان لایا ہے حضور کا غلام ہے حضور سے محبت رکھنے والا ہے حضور سے کہ دامن سے وابستہ ہے حضور کی سنتوں کا شیدائی ہے اور آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے کچھ کمی بیچی بھی اگر اس کے اندر ہے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا اللہ النبی والذین آمنوا معه اس دن اللہ تعالیٰ نہ تو نبی کو رسوا فرمائیں گے نہ نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا فرمائیں گے نورهم يسعى بين دین و ان کے سامنے اور دائیں روشنی چل رہی ہوگی اندھیری ہوگی مگر یہ اہل ایمان ان کو خاص روشنی عطا کی جائے گی کفار تو اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے منافقین چلنے کی کوشش کریں گے مگر ایمان والوں میں اور منافقوں میں دیوار حائل کر دی جائے گی لیکن یہ اہل ایمان یہ پیغمبر کے غلام ان کے لیے اللہ تعالی روشنی کا انتظام فرمائیں گے بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون اور یہ چلتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے تام کر دیجئے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے انکا علا کل شعین قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ ہم گنہ کو بخشنے پر بھی قادر ہیں آپ ہمیں جنت میں داخل کرنے پر بھی قادر ہیں آپ ہمیں اپنا تقرب عطا کرنے پر بھی قادر ہیں آپ بڑے ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں الغرض جو آدمی اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھائے گا سچی توبہ کرے گا اس کے لیے اس آیت میں بشارت ہے خوشخبری ہے اعلان ہے اور اللہ کا اعلان سچا ہے یہ کوئی بہلانے کے لیے نہیں ہے سو فیصد سچی بات ایک حدیث میں ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دن سارے جنتیوں کا اجتماع ہوگا اور ایک خاص مجلس لگے گی جس میں بنفس نفیس اللہ تعالیٰ تشریف فرماؤں اور وہ مجلس ایسی ہوگی کہ اس میں ہر جنتی کو جو سیٹ ملے گی وہ اس کے درجے کے اعتبار سے ملے گی کسی کے لیے بڑھیا سا صوفہ ہے کسی کے لیے کرسی ہے اور کوئی نیچے ہی بیٹھا ہوگا ایسے بھی ہوں گے مشک و عمبر کی فریرے ہر طرف پھیلائے گئے ہوں گے ہیرے جواہرات زمین پہ بکھرے ہوئے ہوں گے الغرض سارے جنتیوں کا اجتماع ہوگا اور اس اجتماع کا کمال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جنتی سے براہ راست خطاب فرمائیں گے یعنی ایک تو مجموعی خطاب ہو رہا ہے جیسے ہم آپ سب سے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ایک ایک سے متوجہ ہوگا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے تو ان جنتیوں میں ایک شخص ہوگا جس نے بہت گناہ کر رکھے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی ہوگی وہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب اس سے بات فرمائیں گے تو اس سے کہیں گے اے بندے تجھے یاد ہے تو نے اتنی خطائیں کر رکھی تھیں کچھ تو ہے تجھے کچھ یاد بھی ہے تو وہ گھبرانے لگے گا اور کہے گا لال عالمین وہ تو آپ نے معاف کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں معاف کر دیا جبھی تو تم یہاں نظر آ رہے ہو اگر معاف نہ کرتے تو تم یہاں نہیں آ سکتے تھے یہ اس لیے تاکہ اس کے دل میں جنت کی قدر پیدا ہو اور اللہ کے فضل و کرم کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے دربار میں پیش کرنے کے لیے اس کی نعمتیں اتنی عظیم اتنی وسیع اتنی زبردست اتنی متنوع ہیں کہ ایک نعمت کا بھی اگر ہم بدلہ پوری زندگی دینا چاہیں گھس جائیں دیتے ہوئے بدلہ نہیں ادا کر سکتے اور ہم جو کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں نا ورنہ ہم کہاں کر سکتے ہیں ہم تو کمزور بندے ہیں سیدنا حضرت نو نُ نبینا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ما شکرنا کا حق شکری وما عبدنا کا حق عبادتی اللہ العالمین نہ تو ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا ہوا نہ شکر کا حق ادا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم کیوں کہہ رہے ہو عرض کیا کہ العالمین جب عبادت کریں اور جب شکر بجا لائیں تو شکر کی توفیق پر اور عبادت کی توفیق پر پھر شکر لازم ہو جاتا ہے تو حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جب تم نے اپنے کو عاجز مان لیا بس اب تم نے حق ادا کر دیا جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ماں ابدنا کا حق کا اور ماں شکرنا کا حق کا شکری اب تمہاری بات اب صحیح ہوئی اور اگر تم یہ کہو میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا میں نے ویسا کیا تو کچھ نہیں کیا تم صفر ہو تم نے کیا کیا ہم نے کروایا تو کیا ہماری دی ہوئی نعمتوں سے تم نے کیا تو کیا تم کس قابل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحصار کریں اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو جائیں فوراً ان پر توبہ کریں استغفار کریں اور اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی خوشخبری اور بشارت کے ہم مستحق بنیں گے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت سنائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچے توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں اور توبہ پر استقامت نصیب فرمائیں اپنی خشیت اور معرفت عطا فرمائیں آخرت میں پیغمبر علیہ السلام کی معیت رفاقت اور شفاعت نصیب فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر قری محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين